السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے آپ ان شاء اللہ اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ممبز پہ ڈسکشن کی تھی ڈفرنٹ قسم کے کانسپٹ جو تھے وہ ہم نے پڑھے تھے ڈسکس کیے تھے ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ڈائنامک ممبری سے پھر ہم نے بات کی تھی رامس پہ اور فلش میمبریز پہ بات کی تھی آج ان شاء اللہ ڈسکشن جاری رکھیں گے اس سے پہلے کہ آج کے ڈسکشن شروع کریں آئیے لاسٹ لیکچر کے جو کنٹینٹس ریویو کر لیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنی ڈسکشن شروع کی تھی ڈائنامک ریم کے ریڈ رائٹ سائیکل سے ڈائنامک ریم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس کے جو ایڈریس پنس ہیں ان کو ملٹی پلیکس کیا ہوا ہے دیٹ مینس جو کمپلیٹ ایڈریس ہے جو کہ ایک لوکیشن کو اسپیسیفائی کرتا ہے وہ ہم سائملٹینیسلی اپلائی نہیں کر رہے بیسکلی ہم نے ایڈریس کو سپلٹ کر دیا row address and column address so read write cycle میں بیسکلی جو اسپلٹ ایڈریس ہے یا یعنی جو ملٹی پلیکس ایڈریس ہے اس کا خیال رکھنا ہے سو ریڈ کے کیس میں پہلے آپ نے جو ہے مائکرو پروسیسر بیسکلی جو ہے رو ایڈریس اپلائی کرے گا ایڈریس لائنس پہ ساتھ میں ایک رو ایڈریس روب ایکٹیویٹ کرے گا جس کی مدد سے جو ایڈریس ہے وہ اندر لچ ہو جائے گا انٹرنل جو ہے رو ایڈریس لچ اس کے بعد جو ہے مائکرو پروسیسر جو ہے کالم ایڈریس جو ہے وہ اپلائی کرے گا ساتھ میں کالم ایڈریس اپلائی کرے گا اور کالم ایڈریس جو ہے وہ کالم ایڈریس لیچ میں اسٹور ہو جائے گا اس کے بعد آف کورس اگر ریڈ کرنا ہے تو ریڈ جو پلس ہے یا ریڈ سگنل جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو انفارمیشن جو ہے ریڈ کر سکیں گے ہم ڈائنامک ریم سے اسی طرح جو رائٹ سائیکل ہے رائٹ سائیکل میں بھی رو ایڈریس اپلائی کرنا ہے کالم ایڈریس اپلائی کرنا ہے رو ایڈریس کے ساتھ جو ہے row address strobe signal activate ہوگا اور کالم ایڈریس کے ساتھ کالم ایڈریس اسٹروپ سگنل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا ساتھ میں جو ہے رائٹ سگنل ایکٹیویٹ کرنا ہے اور کیونکہ ہم انفارمیشن لکھ رہے ہیں رائٹ کر رہے ہیں ڈائنامک ریم میں جو ڈیٹا ہے جو لکھنا ہے وہ بھی ساتھ میں اپلائی کرنا ہے جب ہم رائٹ سگنل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں سو بیسکلی ریڈ سائیکل ہو گیا رائٹ سائیکل ہو گیا ایک ہم نے بات کی تھی فاسٹ ایکسس کی فاسٹ ایکسس جو ہے ڈائنامک ریم میں ہمیں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کیونکہ رو ایڈریس ہم پہلے لیچ کر چکے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک رو میں ملٹیپل کالمس ہیں بیسکلی ایک کیپیسٹر اور ایک ٹرانزسٹر کا کمبینیشن ہے جو کہ ایک بٹ کو اسٹور کر رہا ہے تو ایک رو میں ملٹیپل کالمس ہیں ملٹیپل اس قسم کے ٹرانزسٹرز اور جو ہے کیپیسٹرز لگے ہوئے ہیں ان میں انفارمیشن اسٹور ہے سو لیٹ سپوز کہ آپ نے سکسیسو لوکیشن سے انفارمیشن ریڈ کرنی ہے یا رائٹ کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے آپ رو ایڈریس بھیجیں پھر کالم ایڈریس بھیجیں اس سے وہ لوکیشن سلیکٹ ہو جائے گی آپ اس لوکیشن پہ یا تو ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ سکسیسو لوکیشن ہے اگین اس کا آپ رو ایڈریس بھیجیں گے کالم ایڈریس بھیجیں گے لوکیشن سلیکٹ ہو جائے گی پھر ریڈ کریں گے یا رائٹ کریں گے اس کو جو ایکسیس ٹائم ہے بیسکلی رو ایڈریس بھیجنے میں اور پھر کالم ایڈریس بھیجنے میں پھر دوبارہ ایک نیا رو ایڈریس بھیجنے میں اور کالم ایڈریس بھیجنے میں ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا سو ٹائم کو کم کرنے کے لیے اس میں جو ایک کامن چیز ہے وہ ہے رو رو کا ایڈریس چینج نہیں ہو رہا کالم کا ایڈریس چینج ہو رہا ہے سو جو فاسٹ میموری ایکسیس ہے جس میں آپ سکسیسو لوکیشنس کو ایکسس کر رہے ہیں اس کیس میں آپ بیسکلی ایک رو سگنل بھیجیں گے وہ لچ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے صرف سی اے ایس سگنل جو ہے کالم ایڈریس ٹروپ جو سگنل ہے وہ آپ پلس کریں گے سو ہر کلاک پہ سی اے سگنل ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ہر ایک کالم سے آپ انفارمیشن ریڈ یا رائٹ کر سکتے ہیں ڈائنامک ریم کا ریفریش سائیکل وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسکلی ڈائنامک ریم کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بیسڈ ہے کیپیسٹر پہ کیپیسٹر جو ہے انفارمیشن اسٹور کر رہا ہے پیسٹر جو ہے کچھ عرصے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد انفارمیشن اپنی لوز کر جاتا ہے بیسکلی ڈسچارج کر جاتا ہے سو so, اگر آپ ڈائنامک ریم کو پیریوڈکلی ریگولرلی چارج نہیں کرتے یا انفارمیشن کو ریفریش نہیں کرتے then you lose that up so ہر ڈائنامک ریم کے ساتھ ایک ریفریش سائیکل یوز کرنا ہوگا جو کہ آپ پیریوڈکلی ڈفرنٹ روز کو باری باری سلیکٹ کر رہے ہیں اور ان ان روز کی مدد سے آپ بیسکلی سیلز جو ہیں جو کالمز میں ٹرانزسٹرز لگے ہوئے ہیں اور کیپیسٹرز لگے ہوئے ہیں ان کو ریفریش کر رہے ہیں سو دو قسم کی ریفریش سائیکل ہیں ایک تو ہے برسٹ موڈ میں جس میں آپ جو مائکرو پروسیسر ہے وہ ریڈ رائٹ آپریشن نہیں کرے گا بیسکلی مائکرو پروسیسر کو ایک طریقے سے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے ڈائنامک ریم سے سو ڈائنامک ریم میں پہلا آپ رو ایڈریس جنریٹ کریں گے پہلی رو سلیکٹ ہو جائے گی اس پہ جتنے بھی سیلز ہیں کیپیسٹرز ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے ان سارے کیپیسٹرز کو آپ ریڈ کریں گے and through the refresh buffer وہ سارے کیپیسٹرز دوبارہ سے ریفریش ہو جائیں گے اس طرح نیکسٹ رو سلیکٹ کریں گے نیکسٹ رو میں جتنے بھی کیپیسٹیز لگے ہوئے ہیں بیسکلی ہر کالم میں وہ سلیکٹ ہوں گے ریڈ کیا information through the refresh information واپس اس میں رائٹ کر دی سو so اسی طرح اگر لت سے ہمارے پاس ون میگا بٹ کی ڈی ریم ہے that means one zero two four rows ہوں گے one zero two four columns so گے سو so, کالمس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں سمپلی آپ ون زیرو ٹو فور جو روز ہیں ان کو باری باری سلیکٹ کریں اور پوری کی پوری ڈائنامک ریم جو ہے یہ ریفریش ہو جائے گی اب یہ جو سارا پروسیس ہے ڈائنامک uh, ریم کو ریفریش کرنے کا یہ کچھ ملی سیکنڈس میں ایٹ ملی سیکنڈس کے قریب میں ہو جاتا ہے اس میں ایک جو دوسرا طریقہ ہے بیسکلی اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ریفریش ڈسٹریبیوٹیڈ ریفریش میں لیٹ سپوز کہ آپ کا مائکرو پروسیسر جو ہے اس نے ریگولرلی انفارمیشن یا تو ڈائنامک ریم میں لکھنی ہے یا پڑھنی ہے ادھر سے تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس ڈائنامک ریم کو آپ آئسولیٹ uh, کر دیں اور ریفریش سائیکل آپ رن کریں سو so, اس میں آپ ڈسٹریبیوٹیڈ سائیکل رن کریں گے مائکرو پروسیسر بھی اس ریم کو ایکسس کر سکتا ہے اور آپ ڈائنامک ریم کے روز کو کچھ روز کو آپ ریفریش کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بیسکلی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ لاسٹ رو کب ریفریش ہوئی تھی نیکسٹ رو کون سی والی ریفریش ہوگی اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ one zero two four rows جو ہیں لیٹ سے ایٹ ملی سیکنڈ میں ریفریش ہوتی ہیں تو اگر ایک ایک کر کے آپ کر رہے ہیں تو you have to be careful کہ ہر روز جو ہے اس ٹائم پیریڈ میں وہ ریفریش ہو جائے اگر نہیں ہوگی تو انفارمیشن لوز ہو جائے گی ریفریش کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں ہم نے پڑھا تھا R A only basically row address only row address یہ جو سگنل ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کالم ایڈریس جو سگنل ہے وہ انیکٹیو uh, رہتا ہے وہ اس میں کوئی کام نہیں کرتا رو uh, ایڈریس جو ہے پہلی رو کا ایڈریس سلیکٹ کر لے گا آگے والی جو نیکسٹ روز ہیں وہ ایک ایکسٹرنل کاؤنٹر کی مدد سے ہم ان کے ایڈریسز جنریٹ کریں گے so row address only refresh cycle میں ایک ایکسٹرنل کاؤنٹر لگایا جائے گا جو کہ different rows row address generate کرے گا جس کی مدد سے ہم ڈفرنٹ روز سلیکٹ کر کے ان کو ریفریش کر دے جائیں گے دوسری ٹائپ کا جو ایک ریفریش سائیکل ہے that is C A S before R A column address address strobe before row address address strobe read cycle میں رائٹ سائیکل میں جیسا کہ ہم نے دیکھا پہلے رو ایڈریس آتا ہے پھر کالم ایڈریس آتا ہے تو دیٹ مینس رو ایڈریس پہلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے بعد کالم ایڈریس اسٹروپ ایکٹیویٹ ہوتا ہے so C S before R A S میں کالم ایڈریس ایکٹیویٹ ہو جائے گا سو اگر کالم ایڈریس ٹو پہلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک انٹرنل کاؤنٹر لگا ہوتا ہے ڈائنامک ریم میں اس کو یوز کرنا ہے رو ایڈریس جنریٹ کرنے کے لیے سو بیسکلی ریفریش سائیکل چلے گا ایکسٹرنل کاؤنٹر ہم یوز نہیں کریں گے جو انٹرنل کاؤنٹر ہے وہ یوز کریں گے وہ رو ایڈریس جنریٹ کرے گا اور ہر رو ہم پڑھ کے اور اس کو ریفریش کریں گے اس میں اگر آپ کو سرکٹ ڈائگرام یاد ہو رو ایڈریس جو ڈی کوڈر ہے اس سے پہلے ایک ڈیٹا سلیکٹر لگا ہوا ہے ڈیٹا سلیکٹر کے بیسکلی دو ان پٹس ہیں ایک تو ایکسٹرنل جو رو ایڈریس آ رہا ہے ادھر سے ہے اور دوسرا جو ہے انٹرنل جو رو ایڈریس کاؤنٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈائنامک ریم کی ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس ڈسکس کی تھیں ڈائنامک ریم میں ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس ڈائنامک uh, ریم میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو آپ اگر uh, دیکھتے رہیں ڈیٹا شیٹس میں اور ڈفرنٹ جو پروڈکٹس اناؤنس ہو رہے ہیں تو تقریباً ہر مہینے ہر سال میں ایک نیا پروڈکٹ آ رہا ہوتا ہے اور وہ پچھلے پروڈکٹ سے زیادہ اس کا فاسٹ uh, ہوتا ہے دیٹ مینس ایکسیس ٹائم جو ہے کم ہے اس میں انفارمیشن جو ہے ریپڈلی ہم ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ایک کمپیوٹر سسٹم کو دیکھا جائے مائکرو پروسیسرز تو کافی ہائی اسپیڈ پہ کام کر رہے ہیں جو باٹل نیک ہے وہ ہے ریم جس میں انفارمیشن اپنے اسٹور کی ہوئی ہے تو مائکرو پروسیسرز کے ساتھ ساتھ جو ریم میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سو so بیسکلی ہم نے تین قسم کی ڈائنامک ریمس کو اسٹڈی کیا تھا ایک fast mode access fast mode access ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آپ نے ایکسیس ٹائم کو ریڈیوس کرنا ہے تو اس میں اگر سکسیسو لوکیشنز ایکسیس کرنی نارملی پروگرام جب آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ سیکوینس میں آ رہی ہوتی ہیں تو ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری اور وہ یوزلی ایک کنزرکیٹو ایڈریسز پہ پڑی ہوتی ہیں سو ڈائنامک ٹائم میں فاسٹ موڈ ایکسیس میں وہی بات ہے کہ ہم رو کو سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد کالم جو ہے وہ بار بار چینج کرتے رہیں گے دیٹ مینس ہم سکسیسو لوکیشن جو ہیں وہ ہر کلاک میں ہم ایکسیس کر پائیں گے دوسرا جو ہم نے ٹائپ ڈسکس کی تھی وہ تھے extended data output basically دونوں میں فاسٹ موڈ ایکسس اور ایکسٹینڈیڈ ڈیٹا آؤٹ پٹ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے ٹائمنگ ڈائگرام اگر آپ دیکھیں فاسٹ موڈ ایکسس میں جو ہی column address strobe signal inactive ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ بفر ہے ریم کا وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے دیٹ مینس آپ جو ہے انفارمیشن ریڈ کر رہے ہیں تو وہ پڑھ نہیں سکیں گے کیونکہ آؤٹ پٹ بفر جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا اوکے اب اگر کوئی مائکرو پروسیسر ہے جو ڈائنامک ریم سے ڈیٹا پڑ رہا ہے تو اگر لت سے مائکرو پروسیسر بزی ہے کوئی اور کام کر رہا ہے اس نے ابھی انفارمیشن نہیں پڑی تو دیٹ مینس آپ جو سی اے سگنل ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کریں گے اگر ڈی ایکٹیویٹ کیا تو آپ پھر آؤٹ پٹ بفر جو ہیں بالکل ان ایکٹیو ہو جائیں گے آپ پڑھ نہیں سکیں گے سو سی اے ایس اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر رہے دیٹ مینس نیا جو ایڈریس ہے جو نیکسٹ لوکیشن کو آپ نے جس سے آپ نے انفارمیشن پڑھنی ہے یا لکھنی ہے بیسکلی ریڈ کے لیے ہم کر رہے ہیں سو پڑھنی ہے وہ آپ کر نہیں پائیں گے سو بیسکلی یہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا جو ایکسٹینڈیڈ ڈیٹا آؤٹ پٹ ہے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ سی ایس سگنل اگر ان ایکٹیو بھی ہو جائے ڈیٹا بفر جو ہیں آؤٹ پٹ جو بفرز ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں سو so, یہ کب ان ایکٹیو ہوں گے جب آپ نیکسٹ ایڈریس کالم ایڈریس جو ہے وہ جنریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک زیادہ ٹائم مل جاتا ہے ایکسٹرنل ڈیوائس کے لیے یا مائکرو پروسیسر کے لیے کہ وہ انفارمیشن جو ہے ریڈ کر پائے تیسری جو ٹائپ تھی ہم نے کہا تھا کہ سنکرونس ڈائنامک ریم جو ہے سنکرونس اور اے سنکرونس بیسکلی فرق یہ ہے کہ سنکرونس میں ہم کلاک سگنل یوز کر رہے ہیں اور کلاک کے ساتھ جو بائکو کلاک ہے اور ڈائنامک ریم جو ہے وہ آپس میں سنکرونائز مینر میں کام کریں گے ریڈ اور رائٹ آپریشن ہوں گے سو ایکسس ٹائم جو ہے ہم بڑے ٹائٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائنامک ریم کے بعد ہم نے روم کی بات کی تھی read only memory read only memory جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہم صرف ریڈ کر سکتے ہیں اس میں انفارمیشن لکھ نہیں سکتے ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ روم جو ہے اس میں امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ ہم پروگرام کر دیتے ہیں جب کوئی سسٹم کوئی بھی جو سسٹم اس کو آن کرنا ہے تو اس نے کوئی ایک اسٹیٹ میں چلے جانا ہے اپنے آپ کو انیشلائز کرنا ہے تو وہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی وہ انسٹرکشن کہاں سے ملیں گی بیسکلی وہ پرماننٹلی کسی جگہ پہ اسٹور ہونی چاہیے تاکہ جب بھی آپ آن کریں وہ اس جگہ سے انفارمیشن پڑھے اور اپنے آپ کو انیشلائز کر لے سو so یہ انفارمیشن بیسکلی روم میں رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ پرماننٹ ہے اور نان والیٹائل ہے نان والیٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاور آف بھی کر دیں تو وہ انفارمیشن ریٹین رہے گی اس کی جو کنسٹرکشن ہے یا امپلیمنٹیشن جو ہے روم کی وہ بڑی سمپل ہے ایک ٹرانزسٹر کی مدد سے ہم ایک سیل کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور جو سیل ہے اس میں ہم ون اسٹور کر سکتے ہیں یا زیرو اسٹور کر سکتے ہیں سو so بیسکلی ایک ٹرانزسٹر ہے جس کا گیٹ جو ہے وہ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو اگر گیٹ رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے اس کا کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو ہی آپ اپروپریٹ رو سلیکٹ کریں گے اس کا جو ٹرانزسٹر جس کا گیٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا آؤٹ پٹ پہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی سو دیٹ مینس اس ٹرانزسٹر نے ایک لاجک ون اسٹور کیا ہوا اگر آپ جو گیٹ اور رو کے درمیان کنیکشن ہے ٹرانزسٹر کا اس کو آپ ریموو کر دیں سو دیٹ مینس جب بھی رو سلیکٹ ہوئی ٹرانزسٹر سلیکٹ نہیں ہوگا اس کی آؤٹ پٹ لائن تو کالم لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ادھر کوئی انفارمیشن نہیں آئے گی دیٹ مینس ٹرانزسٹر جو ہے اس نے زیرو یا لاجک زیرو کو اسٹور کیا ہوا سو بیسکلی روم کا اسٹرکچر یہی ہوگا ایک رے ہوگی روز اینڈ کالمس کی فارم میں بہت سارے ٹرانزسٹر ہوں گے جن نے جن کو پروگرام کرنا ہے بیسکلی اگر ون اسٹور کرنا ہے تو ان کا کونیکشن رو اور گیٹ کے درمیان ہوگا اگر لاجک زیرو پروگرام کرنا ہے تو رو اور گیٹ کے درمیان کنیکشن جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا تین چار قسم کے ڈفرینٹ روم ہیں سب سے پہلے جو ہے mask ROM basically mask ROM جو ہے جو مینوفیکچرر ہے اس کی طرف سے پروگرام آتی ہے جو یوزر ہے اس کو پروگرام نہیں کر سکتا so basically you just buy the ROM the information اپنے سسٹم میں لگائیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ ٹائپ کی جو روم تھی وہ ہم کہہ رہے ہیں پی روم پروگرامیبل روم یہ جو پروگرامیبل روم ہے اس کو آپ ایک ہی دفعہ پروگرام کر سکتے ہیں so you just buy the ROM آپ جو بھی ڈیولپ کیا ہے جو بھی انفارمیشن اس میں اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پروگرام کر دیں once you program the ROM آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے روم جو ہے ماسٹر روم اور پی روم میں بیسکلی فرق کیا ہے اگین ٹرانزسٹر ہی یوز ہو رہے ہیں انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے بٹ پی روم میں جو ٹرانزسٹر کا آؤٹ پٹ ہے اور جو کالم لائن ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک فیوز ہم نے کونیکٹ کیا ہوا ہے تو اگر وہ فیوز انٹیکٹ رہتا ہے دیٹ مینس ٹرانزسٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے کالم کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اگر اس فیوز کو ہم ریمو کر دیتے ہیں سو دیٹ مینس جو ٹرانزسٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ کالم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے سو so اگر یہ جو ٹرانزسٹر ہے جس کا آؤٹ پٹ کونیکٹڈ نہیں ہے کالم کے ساتھ اگر اس کو سلیکٹ کیا جائے بائی سلیکٹنگ دی رو تب بھی انفارمیشن کالم لائن پہ نہیں آئے گی سو دیٹ مینس اس پرٹیکولر ٹرانزسٹر میں زیرو اسٹورڈ ہے اگر فیوز انٹیکٹ ہے دیٹ مینس اس نے ون اسٹور کیا ہوا سو بیسکلی پی روم میں یہ جو فیوز ہیں وہ اپنے بلو آؤٹ کر دینا اگر آپ نے زیرو اسٹور کرنا ہے تو فیوز ریمو کر دیں گے ایک دفعہ فیوز ریموو ہو گیا دوبارہ سے اس کو لگایا نہیں جا سکتا دیٹ مینس آپ دوبارہ سے پی روم کو پروگرام نہیں کر سکتے تیسری جو ٹائپ ہم نے ڈسکس کی تھی ایک تھی اریزیبل پی روم اریزیبل پی روم کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں اور پروگرام کر سکتے ہیں اور یہ کافی دفعہ ہم کر سکتے ہیں اس میں جہاں بھی آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں آپ لیب میں بیٹھے کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں کوئی ڈیجیٹل سسٹم بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یو کی ناٹ افورڈ کے بھائی ایک پی روم لیں اس کو ایک دفعہ پروگرام کر دیا اور آپ کا سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا ڈی بگنگ کرنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے ایررز آئیں تو آپ کو بار بار انفارمیشن پروگرام کرنی پڑے گی اور شاید ریز کرنی پڑے تو اس کے لیے جو بیسٹ ایک سولوشن ہے وہ یہی ہے اریزیبل پی روم اریزیبل پی روم جو ہے اس میں اگین فیوزز نہیں لگے ہوئے تھے ڈفرنٹ ٹیکنیک یوز کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو اریز یا پروگرام کر سکتے ہیں اس جو ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم اریز اینڈ پروگرام کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی جو سرکٹری ہے وہ ایکسٹرا سرکٹری بیسکلی لگانی پڑتی ہے تو اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو ادر جو رومس ہیں اس کو اریز کیسے کرنا ہے اگین دو ٹائپس کے ہیں ایک جو ہے U V rays so U V جو ہے الٹرا وائلٹ لائٹ کے نیچے رکھیں گے میموری کو اس کے اوپر ایک کوارٹس ونڈو ہوتی ہے جو نیچے جو سرکٹ ہے میموری کا اس کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہے الٹرا وائلٹ لائن آپ شائن کریں گے انفارمیشن اریز ہو جائے گی دوبارہ پروگرامر میں رکھیں گے اور اس کو پروگرام کر دیں گے پروگرامنگ کا طریقہ کیا ہے بیسکلی ہم نے کچھ پینس ڈسکس کی تھیں اگر ای پروم کو ان کی پینس جو ہیں ایک جو پین ہے اس میں ہائی ڈی سی آپ نے اپلائی کرنی ہے اور دوسری جو پین ہے اس پہ آپ نے پلس بار بار بھیجنی ہے پلس جب بھیجیں گے تو آپ نے ڈیٹا بھی اسپیسیفائی کرنا ہے اور ایڈریس بھی اسپیسیفائی کرنا ہے بیسکلی آپ انفارمیشن پروگرام کر رہے ہیں کسی میموری میں تو کس لوکیشن پہ وہ انفارمیشن آپ نے لکھنی ہے تو آپ نے ایڈریس بھی اسپیسیفائی کرنا ہوگا اور وہ انفارمیشن بھی اسپیسیفائی uh, کرنی ہوگی سو لیٹر سپوز کہ آپ کا جو ای پروم ہے سکسٹین لوکیشن کی ہے اور ہر لوکیشن جو ہے ایٹ بٹس کو اسٹور کر رہا ہے سو آپ ایک کاؤنٹر سرکٹ بنائیں گے جو پروگرامر کا حصہ ہوگا اور وہ کاؤنٹر سرکٹ جو ہے وہ آٹھ ایڈریسز باری باری جنریٹ کرے گا اور ساتھ میں آپ کو کوئی فائل سے انفارمیشن پڑھ رہے ہیں جو آپ نے اس فارم میں لکھنی ہے سو بیسکلی یہ طریقہ ہوگا ایک اریزیبل پروم کو پروگرام کرنے کا ایک چوتھی ٹائپ تھی وہ تھی الیکٹرکلی اریزیبل پروگرام پی روم جو ہے الیکٹرکلی اریزیبل کا مطلب ہے یو وی کے نیچے رکھنا نہیں ہے سو so بیسکلی اگر آپ کا ایک سرکٹ ہے آپ نے ڈیزائن کر لیا اس میں ایک یو وی ای پروم لگی ہوئی ہے آپ نے کوئی بگ ڈیٹیکٹ کیا ہے اب آپ نے اس میں پروگرام چینج کرنا ہے تو کیا ہوگا آپ وہ نکالیں گے یو وی ای پروم کو یو وی لائٹ کے نیچے رکھیں گے اریز ہو جائے گی دوبارہ پروگرامر میں لگائیں گے پروگرام کر کے واپس سرکٹ میں انسرٹ کر دیں گے الیکٹرکلی اریزبل پروم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو سرکٹ سے ہمیں ریموو نہیں کرنا پڑے گا جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یو وی جو ای پروم ہے اس کو سرکٹ سے نکال کے یو وی لائٹ کے نیچے ایکسپوز کرنا پڑے گا دوبارہ لگانا پڑے گا اریزیبل جو پروم ہے سرکٹ میں لگی ہوئی ہے چینج کرنا ہے آپ الیکٹریکل پلس سے ہی چینج کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو پروگرام کر سکتے ہیں ان ساری جو رومز ہیں جو ماسک روم ہے پی روم ہے ای پروم ہے ان کا بیسکلی اسٹرکچر کیا ہے دو امپورٹنٹ پارٹس ہیں ایڈریس کوڈر جو کہ ایکسٹرنل ایڈریس کو کوڈ کر کے ایک لوکیشن کو سلیکٹ کرتا ہے اور ایک جو ہے transistor array transistor array basically جو انفارمیشن سٹور کر رہا ہے ہم نے ایک سمپل سی ایگزامپل دیکھی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک ایٹ لوکیشن روم ہے جس جو ہر لوکیشن پہ چار بٹس کو اسٹور کر رہا ہے تو بیسکلی کیا ہوگا ایک ڈیکوڈر ہوگا کیونکہ آٹھ لوکیشنس ہیں تو تھری ٹو ایٹ ڈیکوڈر ہوگا تین ایڈریس لائنس ہوں گی ایکسٹرنل ایڈریس لائنس ہوں گی جن کی مدد سے یہ ایڈریس ڈیکوڈر جو ہے ایک آؤٹ پٹ لائن جو ہے رو لائن کو سلیکٹ کرے گا ہر رو پہ یا ہر لوکیشن پہ کیونکہ ہم فور بٹس اسٹور کر رہے ہیں سو ہر جو رو ہے وہ کنیکٹ ہوگی چار ٹرانزسٹر کے ساتھ سو اگر ہم نے one one one one store کرنا ہے سو چاروں جو ٹرانزسٹر ہیں پہلی والی رو میں ان کے گیٹس اس رو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ چار کالم لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو جب بھی آپ ایڈریس زیرو کو یا لوکیشن زیرو کو سلیکٹ کریں گے چار ون اسٹور ہوئے وہ پڑھ پائیں گے اس طرح نیکسٹ لوکیشن پہ اگر زیرو اسٹور کرنے ہیں تو سیکنڈ رو پہ جو ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں ان کے جو گیٹس کے کنیکشن ہیں رو سے وہ آپ ختم کرتے ہیں زیرو اسٹور کیا ہوا پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ تو ایک سمپل کانسیپٹ ہے کہ کام کیسا کر رہی ہے روم جو ہے پریکٹیکلی کیسے آرگنائز ہوگی وہ ہوگی in the form of rows and columns so ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ ایک 32 تھرٹی ٹو کالمس ہیں اور جو میموری ہم نے امپلیمنٹ کی تھی two two fifty six and four that means ہیں اور ہر لوکیشن پہ چار بٹس اسٹور ہو رہے ہیں سو تھرٹی ٹو روز کا مطلب ہے ہم تھرٹی ٹو لوکیشنز ہیں ہمارے پاس تھرٹی ٹو کالمس جو ہیں اب ہمیں تھرٹی ٹو کالمس تو نہیں چاہیے کیونکہ چار پیٹس ہیں سو چار کالمس ہی چاہیے پر تھرٹی ٹو کالمس کا مطلب ہے ہم نے eight groups of information store کی ہوئی ہے سو اس میں جو چینج ہے بیسکلی جو ایڈریس ہے اس کو ہم نے اسپلٹ کر دی into row address and column address جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جب بھی میموری بڑی ہو جائے گی تو آپ you can not afford to have a linear structure linear structure کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی ایڈریس کوڈر لگائیں اور وہ سارا جو ایکسٹرنل ایڈریس ہے اس کو ڈیکوڈ کرے بیسکلی اگر ون ملین لوکیشنز ہیں تو آپ کو بہت بڑا قسم کا ایک ایڈریس کوڈر ڈیزائن کرنا پڑے گا جس میں بہت سارے گیٹس ہوں گے اور وہ ایڈریس ڈیکوڈنگ میں کافی سارا ڈیلے ہوگا سو اس ڈیلے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایڈریس کو سپلٹ کر لیں دو ایڈریسز میں row address and column address جس کی وجہ سے دو چھوٹے ایڈریس یوز ہوں گے سو بیسکلی یہ جو two fifty six four bit ROM ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے as a thirty two row thirty two column array ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آؤٹ پٹ پہ بیسکلی ہمیں چار ملٹی پلیکسر چاہیے جو ہیں ایٹ ان پٹس ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے سو so, کیونکہ ایٹ گروپس ہیں ان کی ایک ایک بٹ جو ہے ہر ملٹی پلیکسر کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو پانچ بٹس ہیں وہ رو ایڈریس ڈی کو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو so, پانچ ایڈریس رو ایڈریس کا مطلب ہے ان میں سے ایک تھرٹی uh, ٹو میں سے ایک رو سلیکٹ ہوگی اور اسی طرح جو تھری بٹس ہیں وہ سلیکٹ کریں گی ایک پرٹیکولر سیٹ آف ایک گروپ جو ہے کیونکہ آٹھ گروپس ہیں تو اس میں سے ایک گروپ سلیکٹ ہوگا سو دیٹ مینس ہمارے پاس فور بٹ آؤٹ پٹ آ جائے گا نیکسٹ ہم نے بات شروع کی تھی جو روم ہے یوز بیسکلی کہاں ہو رہی ہے ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو انشلائزیشن انفارمیشن ہے وہ ہم اسٹور کر رہے ہیں دوسرا میں یہ کہا تھا کہ ٹیبل جو ہیں کنورژن ٹیبلز ہیں ایک بائنری آپ کے پاس کاؤنٹ ویلیو ہے اس کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے گرے ویلیو uh, میں تو کیا ہوگا ایک آپ روم لے لیں جو ایڈریسز ہیں وہ بتا رہے ہیں basically binary count value so zero zero zero zero address جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری زیرو کو زیرو زیرو زیرو ون جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے بائنری ون کو اور اسی طرح different addresses different binary values کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان لوکیشنز میں ان ایڈریسز پہ so zero zero zero zero کے جو ایڈریس ہے اس لوکیشن پہ آپ ایک ویلیو اسٹور کر لیں تو جب بھی وہ ایڈریس سلیکٹ کریں گے وہ انفارمیشن پڑھ لیں گے تو وہ ریپرزینٹ کرے گا اس ایڈریس کو سو آپ بیسکلی کنورٹ کر رہے ہیں سو تھری ہے تھری ایڈریس پہ آپ کورسپونڈنگ جو گرے ویلو ہے وہ سلیکٹ کر لیں جو ہی ایڈریس تھری سلیکٹ کریں گے ڈیٹا پہ فور بٹ گرے ویلو آ جائے گی پریکٹیکل اس کے امپلیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ لط سے آپ کے پاس ایک کیمرا ہے جو آٹومیٹک کیمراز ہوتے ہیں اس میں اپرچر سیٹنگ اور جو ہے شٹر اسپیڈ جو ہے وہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے آٹومیٹک میں یہ پہلے سے ہوتا ہے لائٹ انٹینسٹی میئر کی اور خود سے شٹر سیٹ ہو جائے گا سو بیسکلی یہ انفارمیشن کہاں ہوگی ایک روم میں ہوگی سو انفارمیشن پڑی وہ چینج کر دی لائٹ انٹینسٹی پڑی اس کو کنورٹ کیا in the form of address information اور کورسپونڈنگ انفارمیشن آپ روم کے ڈیٹا آؤٹ پٹ سے پڑھ رہے ہیں ہم نے ڈفرنٹ ٹائپ کی میمریز ڈسکس کی آئیڈیلی آئیڈیلی uh, جو میمری uh, ایک چاہیے ان میں ریڈ رائٹ ہونا چاہیے نان والٹائل ہونا چاہیے دیٹ مینس پاور کو جو انفارمیشن ہے وہ ادھر رہنی چاہیے ہائی ڈینسٹی ہونی چاہیے دیٹ مینس کم اسپیس میں زیادہ انفارمیشن ریٹین کرے ایکسس ٹائم فاسٹ ہونا چاہیے دیٹ مینس ایڈریس اپلائی کیا تو فوراً ہی آپ کو ڈیٹا آئیڈیلی مل جائے سو so, جتنے کم ٹائم میں ملے گا دیٹ مینس آپ انفارمیشن اتنی جلدی آپ پروسیس کر سکتے ہیں آخر میں کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے تو یہ پانچ امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں یہ اگر کسی میمری میں ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ایک آئیڈیل قسم کی میمری ہے جو ہم نے اسٹیٹک ریم پڑھی ڈائنامک ریم ڈسکس کی روم ڈسکس کی ان میں کچھ میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں سارے نہیں ہیں فار ایگزامپل ریم جو ہم نے پڑھی تھی اس میں جو تھا نان ولیٹائل جو ہے وہ نہیں ہے والیٹائل ہے اگر ہم ریموو کر دیں پاور کو تو انفارمیشن لوز ہو جائے گی ROM for example non volatile تو ہے پر رائٹ ہم نہیں کر سکتے صرف ریڈ کر سکتے ہیں ڈائنامک ریم جو ہے بیسکلی ایک تو نان والیٹائل والیٹائل ہے سوری ڈینس ہے پر ایکسیس ٹائم سلو ہے as compare to RAM so basically different memories میں ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں ایک فلیش میموری ہے جن میں تقریباً یہ پانچوں کریکٹرسٹکس ہیں فلیش میموری بیسکلی اگین اس کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیسے ہوئی ہے اور اس میں کیا آپریشن ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسٹرکچر وغیرہ جو ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈسکس کریں گے فلیش میموری جو ہے اگین ٹرانزسٹر جو ہے ماس ٹرانزسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ کی جاتی ہے ماس ٹرانزسٹر کے تین ٹرمینلز ہوتے ہیں ایک gate drain and source basically again uh, جو اس کا اسٹرکچر ہوگا وہی روز اینڈ کالم کی فارم میں ایک ٹو ڈائمینشنل ارے ہوگی جس میں یہ ٹرانزسٹر جو ہیں کونیکٹ کیے ہوئے ہیں اگر گیٹ پہ آپ کوئی پلس وولٹیج اپلائی کریں تو چارج جو ہے وہ گیٹ پہ ایکوملیٹ ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ اس گیٹ کو کر دیں سیل کو پروگرام کر دیا سو so اگر چارج گیٹ پہ ایکوملیٹ ہو گیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے زیرو اسٹور کر دی لاجک زیرو کو اسٹور کر دیا لاجک ون اسٹور کرنے کے لیے بیسکلی چارج جو ہے وہ گیٹ پہ نہیں ہوگا سو so, اگر چارج ہے تو ہم کہیں گے لاجک زیرو ہے اگر چارج نہیں ہے کہیں گے لاجک ون ہے فلش میموری کے ساتھ بیسکلی ہم تین آپریشن کر سکتے ہیں پروگرامنگ آپریشن پروگرام کر سکتے ہیں ریڈ آپریشن بیسکلی انفارمیشن ہم ریڈ کر رہے ہیں فلش میموری سے اور اریز آپریشن جو کانٹینٹس ہیں فلیش میموری کے ان کو اریز کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پروگرام کیسے کرنا ہے پروگرام کرنے کے لیے جو گیٹ ہے ٹرانزسٹر کا ہر سارے جتنے بھی ٹرانزسٹر ہیں فلیش میموری میں جو ارے میں لگے ہوئے کسی ایک ٹرانزسٹر کو پورن کرنے کے لیے بیسکلی آپ نے اس کے گیٹ کو پلس وولٹیج اپلائی کرنا ہے چارج جو ہے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں وہ اکیوملیٹ ہو جائے گا دیٹ مینس زیرو اسٹور ہو گیا اگر چارج اکیوملیٹ نہیں دیٹ مینس ون اسٹور ہو گیا تو یہ تو ہو گیا پروگرامنگ لاجک زیرو اور لاجک ون کی اگر آپ نے اریز کرنا ہے بیسکلی جو سورس ہے اس پہ پازیٹو وولٹیج اپلائی کریں گے اور جو گیٹ ہے اس پہ زیرو وولٹیج اپلائی کریں گے تو اگر چارج گیٹ پہ ایکوملیٹ ہوا ہوا ہے وہ ڈرین ہو جائے گا وہ نکل جائے گا دیٹ مینس آپ نے جو فلیش میموری ہے اس کو اریز کر دیا so basically erase is like initializing اب شروع میں جو فلیش میموری ہوگی اس کو آپ نے اریز کرنا ہے تو جتنے بھی ٹرانزسٹرز ہیں اس ارے میں سارے اریز ہو جائیں گے so that is like writing a one initial state میں فلش میموری کے ٹرانزسٹر جو ہیں وہ ون کو اسٹور کر رہے ہیں ریڈ کرنے کے لیے بیسکلی جو ڈرین اینڈ سورس ہے ٹرانزسٹر کا اس کے درمیان اگر کرنٹ فلو ہوتا ہے سو دیٹ مینس کچھ ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ٹرانزسٹر کے گیٹ پہ چارج اسٹور ہے سو so پڑھنے کے لیے اس کو ریڈ کرنے کے لیے آپ ایک وولٹیج پلس وولٹیج اپلائی کریں گے اس کے گیٹ پہ اس کی وجہ سے جو کیونکہ چارج ہم نے ایکوملیٹ کیا ہوا گیٹ کے پاس تو وہ اس افیکٹ کو کینسل کر دے گا سو دیٹ مینس جو کرنٹ ہے سورس اور ڈرین کے درمیان ادھر کرنٹ نہیں فلو ہوگا سو دیٹ مینس اس کو ہم کہیں گے اگر کرنٹ نہیں فلو ہو رہا ہے ہم کہیں گے کہ زیرو اسٹور ہوا ہوا اگر چارج جو ہے گیٹ پہ ایکومنیٹ نہیں ہوا ہم پوزیٹو وولٹیج اپلائی کر رہے ہیں گیٹ پہ ایک کرنٹ فلو ہوگا جو سورس ہے اور ڈرین کے درمیان اگر کرنٹ فلو ہوتا ہے that means logic one value جو ہے وہ اسٹور کی ہوئی ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں فلیش میموری کا اسٹرکچر بیسکلی یہ میموری جو ہے آرگنائز ہوئی ہے اسی طرح ٹو ڈائمینشنل رے کی فارم میں روز ہیں اینڈ کالمس ہیں ہر رو میں ڈفرنٹ ٹرانزسٹرز ہیں بیسکلی ایک ٹرانزسٹر جو ہے ایک بٹ کو اسٹور کر رہا ہے سو so, ایک جو رو ہے جس میں ملٹیپل ٹرانزسٹر وہ رو کونیکٹ ہوئی ہر ٹرانزسٹر کے گیٹ کے ساتھ ہر کالم میں دو لائنز ہیں ایک سورس کو آپس میں کونیکٹ کر رہی ہے اگر آپ ویژلائز کریں ایک کالم میں ملٹیپل ٹرانزسٹر ہوں گے سو so, ایک سورس لائن ہے جو ہر ٹرانزسٹر کی سورس لائن کو آپس میں کونیکٹ کیا ہوا ہے اور ایک ڈرین لائن ہے جو ہر ٹرانزسٹر کی ڈرین لائن کو آپس میں کونیکٹ کر رہی ہے ہر کالم میں ایک ایکٹیو لوڈ ہے جو کہ اس ڈرین لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک کمپریٹر ہے جو کہ بیسکلی کمپیئر کرتا ہے سو لیٹ از سپوز کہ ہم ایک انفارمیشن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بیسکلی رو ایڈریس آیا رو ایڈریس سے ایک رو سلیکٹ ہوئی تو جتنے بھی اس رو میں ٹرانزسٹرز ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے کالم ایڈریس ڈی کوڈر جو ایک کالم لائن کو سلیکٹ کرتا ہے سو so, اس پرٹیکولر کالم اور اس پرٹیکولر رو میں جو ٹرانزسٹر ہے اس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں جو ہی کالم لائن سلیکٹ ہوتی ہے تو سورس جو ہے وہ زیرو وولٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے سو دیٹ مینس ایک پاتھ مل جاتا ہے ڈرین اینڈ سورس کے کے درمیان ڈرین جو ہے ایکٹیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہائی وولٹیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر اس پرٹیکولر ٹرانزسٹر پہ کچھ چارج اسٹورڈ ہے that means logic zero stored ہے تو کرنٹ فلو نہیں ہوگا اور ایکٹیو لوڈ پہ ڈراپ وولٹیج ڈراپ جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر اس پرٹیکولر ٹرانزسٹر پہ کوئی چارج اسٹور نہیں ہے تو ایک کرنٹ فلو ہوگا اور ایکٹیو لوڈ پہ ایک وولٹیج ڈراپ ہوگا وولٹیج ڈراپ جو ہے وہ ہم میجر کر رہے ہیں بیسکلی ایک کمپریٹر کے ساتھ کمپریٹر کے بیسکلی دو ان پٹس ہیں ایک میں یہ جو ڈراپ ہے وہ ہم اپلائی کر رہے ہیں اور دوسرا جو کمپریٹر کا انپٹ ہے ادھر ایک ہم نے ریفرنس وولٹیج اپلائی کی ہوئی ہے سو so, اگر لاجک زیرو اسٹورڈ ہے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا ایکٹیو لوڈ پہ کوئی وولٹیج ڈراپ نہیں ہوگا سو بیسکلی جو کمپیریٹر ہے اس کا ایک ان پٹ جو ہے جو ایکٹیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ زیرو وولٹ پہ ہوگا اور دوسرا ان پٹ جو ہے وہ ریفرنس وولٹیج کے ساتھ ہوگا سو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا سو دیٹ مینس اگر آؤٹ پٹ ہائی ہے دیٹ مینس زیرو اسٹور کیا ہوا ہے اگر اس پرٹیکولر ٹرانزسٹر پہ چارج نہیں ہے نے وولٹیج رو سلیکٹ کی ایک کرنٹ اس میں سے فلو ہوگا وولٹیج ڈراپ ہوگا وولٹیج ڈراپ جو ہے it would be to the V reference so جو کمپریٹر کے دونوں برابر ہوں گے آؤٹ پٹ پہ زیرو آئے گا سو so بیسکلی ہم نے اگر لاجک ون اسٹور کیا ہوا آؤٹ پٹ پہ زیرو آئے گا انورٹ ہو کے آ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا اسٹرکچر جو ہم نے ایکسپلین کیا اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈائگرام کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں ڈائگرام میں ایک فلش میموری ارے دکھائی گئی ہے سب سے پہلے جو ہے رو سلیکٹ زیرو لائن دکھائی گئی ہے جس کے ساتھ تین ٹرانزسٹر کنیکٹڈ ہے تین ٹرانزسٹر کے گیٹس کنیکٹڈ ہیں سو so, جو ہی یہ row select zero line active ہوگی تینوں ٹرانزسٹر کے گیٹس پہ ایک پلس وولٹیج یا وولٹیج اپلائی ہوگی سو دیٹ مینس یہ گیٹ جو ہیں آن ہو گئے اسی طرح رو سلیکٹ ون دکھایا گیا رو سلیکٹ ٹو اور سب سے نیچے row select N so basically اس میموری میں این روز ہیں اور ہر ایک میں این ٹرانزسٹر ڈائگرام میں صرف تین ٹرانزسٹر ہر رو میں دکھائے گئے کالم وائز اگر دیکھیں ہر ٹرانزسٹر جو ہے ہر کالم میں ہر ٹرانزسٹر کا ڈرین جو ہے ایک کامن لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اسی طرح ہر ٹرانزسٹر کا جو سورس ہے وہ ایک کامن کالم سلیکٹ لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کامن ڈرین لائن ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ ایک ایکٹیو لوڈ دکھایا گیا ہے جس کا انپٹ ہے بیسکلی وہ پلس وی وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی کامن ڈرین لائن کے ساتھ ایک کمپریٹر سرکٹ دکھایا گیا ہے جس کا ایک جو ان پٹ ہے وہ اس ایکٹیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو ان پٹ ہے وہ ایک ریفرنس وولٹیج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سپوز کہ ہم تیسری جو رو ہے بیسکلی رو سلیکٹ ٹو جو ہے وہ سگنل ایکٹیویٹ ہوا ہے کوئی ایڈریس اپلائی کیا جس کی وجہ سے row select two signal activate ہو گیا اس میں تین ٹرانزسٹر دکھائے گئے سب سے پہلا جو ٹرانزسٹر ہے اس میں چارجز ہیں چارجز دکھائے گئے سیکنڈ جو ٹرانزسٹر ہے اس میں کوئی چارجز اسٹورڈ نہیں ہے اور جو آخری والا ٹرانزسٹر ہے اس میں اگین چارجز اسٹورڈ ہیں کالم ایڈریس کی وجہ سے جو بیچ والا کالم ہے وہ سلیکٹ ہو گیا سو so, جو ٹرانزسٹر جو سلیکٹ ہوا ہے جس سے ہم انفارمیشن پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی چارج نہیں ہے دیٹ مینس اس نے لاجک ون اسٹور کیا ہوا جو ہی کالم لائن سلیکٹ ہوئی سیکنڈ جو کالم لائن ہے وہ بیسکلی لاجک زیرو پہ کونیکٹ ہوگی باقی جو کالم ہیں وہ لاجک پہ کنیکٹڈ ہیں جو ہی کالم لائن لاجک زیرو سے کونیکٹ ہوگی جو ٹرانزسٹر ہے اس کا سورس زیرو پہ یا گراؤنڈ پہ کونیکٹ ہو گیا ٹرانزسٹر کا جو سلیکٹ ٹرانزسٹر ہے اس کا ڈرین جو ہے وہ ایکٹیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ پلس فائیو وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو ایک کرنٹ فلو ہوگا اس ٹرانزسٹر میں کرنٹ جب فلو ہوگا ایکٹیو لوڈ پہ وولٹیج ڈراپ ہوگا ریفرنس وولٹیج جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا کمپریٹر جو ہے دونوں کیونکہ وولٹیج ڈراپ برابر ہیں ڈیٹا آؤٹ پٹ جو ہے کمپریٹر کا اس میں لاجک زیرو آئے گا so that means one store کیا ہوا ہے اس ٹرانزسٹر پہ اگر کالم ون سلیکٹ ہوتا تو جو ٹرانزسٹر ہے رو سلیکٹ ٹو پہ اس پہ چارجز اسٹورڈ ہیں چارجز کیونکہ اسٹورڈ ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا سو دیٹ مینس جو ایکٹیو لوڈ ہے پہلے کالم کا اس کے اکراس کوئی ڈراپ نہیں ہوگا کمپریٹر کا جو ون ایک جو ان پٹ ہے جو ایکٹیو لوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ گراؤنڈ ہوگا یا زیرو وولٹیج ہوگی اور دوسرا جو ہے ریفرنس وولٹ پہ ہوگا سو آؤٹ پٹ جو ہے اس کا ون ہو جائے گا وچ ریپرزینٹس لاجک زیرو ابھی ہم نے ایک فلیش میموری کا اسٹرکچر دیکھا ٹو ڈائمینشنل اسٹرکچر ہے سو اگین روز لائنس ہیں کالم لائنس ہیں جس کی مدد سے ہم ایک ٹرانزسٹر کو سلیکٹ کر رہے ہیں کمپریٹر کے آؤٹ پٹ پہ ہمارے پاس لاجک ون یا لاجک زیرو آئے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹرانزسٹر پہ کیا اسٹور ہے آئیے ڈفرنٹ جو میمریز ہیں ان کو ہم ذرا سمرائز کر لیں کہ جو اسٹیٹک ریم ہے اس میں کیا کریکٹرسٹکس ہیں ڈائنامک ریم میں کیا ہیں فلیش ریم میں کیا ہیں روم میں کیا ہیں آئیے ٹیبل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکشن جو نیکسٹ میمریز ہیں اسپیشل ٹائپ کی میمریز ان پہ ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں ڈائگرام میں ایک ٹیبل دکھایا گیا جو کہ ڈفرنٹ میمریز کے کریکٹرسٹکس کو سمرائز کر رہا ہے سب سے اوپر اسٹیٹک ریم دکھایا گیا جو کہ نان وولٹائل نہیں ہے نان وولٹائل نہیں ہے دیٹ مینس اگر اس کا پاور ریمو کر دیا جائے تو انفارمیشن جو ہے وہ لوز ہو جائے گی اسی طرح یہ ہائی ڈینسٹی نہیں ہے ہائی ڈینسٹی کیوں نہیں ہے اسٹیٹک ریم جیسے کہ آپ کو یاد ہو ایک سیل جو ہے یا ایک پیٹ uh, انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے ایک فلپ فلپ چاہیے فلپ فلپ جو ہے بیسکلی چار uh, چھ ٹرانزسٹر چار یا چھ ٹرانزسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے دیٹ مینس جو میموری ہے اس کی ڈینسٹی لو ہے کیونکہ بہت سارے ٹرانزسٹر یوز ہو رہے ہیں بہت کم سیلز کو یا انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے ون ٹرانزسٹر سیل ہے آف کورس نہیں ہے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ چھ ٹرانزسٹر یوز ہو رہے ہیں ایک سیل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان سسٹم رائٹ ایبلٹی ہے یس ریڈ رائٹ ہے تو اس میں آپ جب بھی چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں سو رائٹ ایبلٹی ہے نیچے ڈائنامک ریم ہے dynamic RAM again non volatile نہیں ہے پاور uh, ریموو کریں انفارمیشن لوز ہو جائے گی ہائی ڈینسٹی ہے کیونکہ ایک سیل جو ہے وہ ایک ٹرانزسٹر اور ایک کیپیسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے سو کم اسپیس میں بہت ساری انفارمیشن آپ اسٹور کر سکتے ہیں one transistor cell of course ہے کیونکہ ایک ہی ٹرانزسٹر چاہیے جو کہ ایک کیپیسٹر کو سوئچ آن آف کر رہا ہے ان سسٹم رائٹ ایبلٹی ہے ڈائنامک ریم ہے ریڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ بھی کر سکتے ہیں تو کسی سسٹم میں اگر ڈائنامک ریم لگا ہوا ہے اس میں ہم انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں دیٹ مینس رائٹ کر سکتے ہیں روم جو ہے non volatile yes it is non volatile ROM جو ہے ہم نے جیسے بتایا انفارمیشن پرمانٹلی اسٹور کرتا ہے پاور ریموو کریں تو انفارمیشن ریٹین رہے گی ہائی ڈینسٹی ہے ہائی ڈینسٹی اس لیے ہے کیونکہ ہر سیل جو ہے وہ ایک ٹرانزسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ ہوا ہے تو ایک سیل کے لیے ایک ٹرانزسٹر چاہیے دیٹ مینس لیس اسپیس میں زیادہ میموری آ سکتی ہے one transistor cell of course یہ ہم نے بتایا کہ ایک ٹرانزسٹر ہی چاہیے ایک سیل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان سسٹم رائٹیبلٹی نہیں ہے روم جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہم پڑھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے رائٹ نہیں کر سکتے سو رائٹیبلٹی uh, نہیں ہے ای پروم جو ہے اگین نان ولیٹائل ہے پاور ریموو کر دیں انفارمیشن ریٹین رہے گی ہائی ڈینسٹی ہے one transistor cell of course ہے اس کے ساتھ بیسکلی آپ نے ایک فیوز لگانا ہے جو آپ بلو کر دیں تو پھر آپ پروگرام نہیں کر سکتے ان سسٹم رائٹ ایبلٹی نہیں ہے روم ہے بیسکلی آپ اس میں کچھ لکھ نہیں سکتے ای ای پروم جو ہے الیکٹرکلی اریزبل جو پروم ہے نان والیٹائل آف کورس آپ پاور ریموو کر دیں انفارمیشن ریٹین رہے گا ہائی ڈینسٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو اریز کرنے کے لیے پروگرام کرنے کے لیے ایکسٹرا سرکٹری چاہیے دیٹ مینس ہائی ڈینسٹی نہیں رہے گی one transistor cell of course نہیں ہے کیونکہ وہ جو ایکسٹرا سرکٹری چاہیے اس کو اریز کرنے کے لیے پروگرام کرنے کے لیے اور ان سسٹم رائٹیبلٹی uh, ہے کیونکہ ہم نے جیسے بتایا تھا کہ یو وی ای پرام جو ہے اس کو ہم سسٹم میں رکھ کے پروگرام نہیں کر سکتے پر الیکٹرکلی اریزبل جو پروم ہے اس کو ہم سسٹم میں رکھتے ہوئے پروگرام کر سکتے ہیں فائنلی جو فلیش میموری ہے اس میں یہ پانچوں کریکٹرسٹکس ہیں نان والیٹائل ہے پاور ریموو کر دیں انفارمیشن ریٹین رہے گی جو چارجز ہم گیٹ پہ اسٹور کر لیں وہ فار ایور تقریباً رہتے ہیں وہ لوز نہیں ہوں گے ہائی ڈینسٹی ہے بیسکلی ہم نے دیکھا کہ ہر سیل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹرانزسٹر چاہیے سو کم اسپیس میں بہت سارے سیلز آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ون ٹرانزسٹر سیل ہے آف کورس اور ان سسٹم رائٹ ایبلٹی ہے سسٹم میں اگر فلیش میموری لگی ہوئی ہے اس میں آپ انفارمیشن رائٹ کر سکتے ہیں آئیے اب ہم دو اسپیشل پرپز میموریز کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک ہے first and first out memory اور ایک ہے last and first out memory basically ان کی امپلیمنٹیشن بھی ابھی تک جو میموریز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان سے ڈفرنٹ ہے دونوں میمریز جو ہیں ہم ٹرانزسٹر کی مدد سے یا فلپ فلپ کی مدد سے ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے بیسکلی ہم شفٹ رجسٹرز یوز کر رہے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے ان دو میمریز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ میمریز اسپیشل کیوں ہیں اور یوز کہاں ہوتی ہیں بیسکلی روم ہم نے پڑھا اس میں ہم نے کہا تھا اس کو یوز کرتے ہیں انفارمیشن امپورٹنٹ انفارمیشن یا انسٹرکشن اسٹور کرنے کے لیے یا ایز اے ٹیبل کے طور پہ ہم کوئی انفارمیشن کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک روم بیسڈ ٹیبل بنا سکتے ہیں اس میں ریم جو ہے اس میں پروگرام انسٹرکشنز ہیں یا جو ڈیٹا ہے وہ ہم سٹور کرتے ہیں اور وہ پرماننٹ آف کورس نہیں رہتا ہم ریم کو پروگرام کر سکتے ہیں کوئی ڈفرنٹ سیٹ آف انسٹرکشن اس میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو پھر فیچ کر کے مائکرو پروسیسر فیچ کرے گا اور ایگزیکیوٹ کرے گا جو first in first out memory ہے جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ٹرانزسٹر یا فلپ فلپ کی مدد سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی یہ شفٹ رجسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ ہوئی ہے first in first out memory جو ہے basically as a buffer use ہوتی ہے بفر بیسکلی کیا ہے بفر ایک جو ہے انفارمیشن کو ٹیمپرری طور پہ اسٹور کرتا ہے اور یوزلی ہم بفر ان جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں دو ڈیوائسز جو ہیں ڈفرینٹ اسپیڈ پہ انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں سو لیٹ سپوز جو ہے اے کمپیوٹر اور ایک کوئی ایکسٹرنل ڈیوائس ہے جو کہ انفارمیشن کمپیوٹر کو بھیج رہی ہے کمپیوٹر میں جو مائکرو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ ایک کافی فاسٹ ڈیوائس ہے اور جو ایکسٹرنل جو انفارمیشن آ رہی ہے جو ڈیٹا آ رہا ہے جو بھی ڈیوائس ڈیٹا بھیج رہی ہے وہ کافی سلو ہے سو بیسکلی مائکرو پروسیسر اگر اس کا انتظار کرتا رہے جو ایکسٹرنل ڈیوائس ہے تو اپنا کوئی کام جو ہے یا پروگرام جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا سو بیسکلی مائکرو پروسیسر جو ہے ایک بفر امپلیمنٹ کرتا ہے جو بھی ایکسٹرنل ڈیوائس ہے وہ انفارمیشن بفر میں ڈالے گی اور مائکرو پروسیسر جب بھی پڑھنا چاہے اپنا جب کام ختم کر کے جو بھی پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا تھا تو اس بفر سے انفارمیشن کو پڑھ سکتا ہے اسی طرح اگر مائکرو پروسیسر جو ہے ایک فاسٹ ڈیوائس ہے اور وہ کوئی ایکسٹرنل ڈیوائس کو انفارمیشن بھیج رہا ہے تو مائکرو پروسیسر تو کیونکہ فاسٹ ہے تو وہ بہت کم ٹائم میں بہت ساری انفارمیشن ایکسٹرنل ڈیوائس کو بھیج سکتا ہے ایکسٹرنل ڈیوائس کیونکہ سلو ہے تو وہ اس سارے ڈیٹا کو اتنی جو تیزی سے ڈیٹا آ رہا ہے اس سارے کو یوز نہیں کر سکتی سو بیسکلی ایک بفر چاہیے جس میں جو پروسیسر ہے مائکرو پروسیسر ہے وہ انفارمیشن اس بفر میں ڈالے گا اور جو ایکسٹرنل ڈیوائس ہے جب بھی وہ ریڈی ہوگی اس بفر سے باری باری ایک ایک کر کے انفارمیشن پڑتی جائے گی اور آگے اس کو یوز کرتے جائے گی بفر میں بیسکلی جس آرڈر میں آپ انفارمیشن بھیج رہے ہیں اسی آرڈر میں آپ نے ایکسٹریکٹ کرنی ہے سو لیٹ سے ایک ڈیوائس ہے سیون نائن ایٹ تین نمبرز ہیں اس نے ڈیٹا جنریٹ کیا ہے بفر میں ڈالنا ہے تو جو نیکسٹ ڈیوائس جو پڑے گی وہ بھی اسی آرڈر میں پڑے گی سیون نائن ایٹ ہی پڑے گی ایٹ نائن سیون نہیں پڑے گی تو بفر میں جو جو آرڈر ہے انفارمیشن کا اس کو وہی رکھنا چاہیے اس میں چینج نہیں ہونا چاہیے آئیے ایک ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کامنلی کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہے بیسکلی آپ کا ایک کی بورڈ ہے جو ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ کافی سلو ہے as compare to your microprocessor جو کہ کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے جو انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہے جب بھی آپ کی بورڈ پہ کچھ کیز دباتے ہیں اس میں تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ بہت سلولی مائکرو پروسیسر تک پہنچے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹائپنگ ریٹ پہ اگر سلو ٹائپ کر رہے ہیں تو جو بھی آپ نے کیریکٹر ٹائپ کیا ہے وہ انفارمیشن مائکرو پروسیسر تک پہنچے گی جتنی دیر میں آپ انفارمیشن ٹائپ کر رہے ہیں مائکرو پروسیسر اتنی دیر میں بہت ساری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اس میں سو so, اگر مائکرو پروسیسر کی بورڈ کا انتظار کرے کہ بھائی آپ نے پریس کیا تو اس کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے تو بیسکلی بہت سارا ٹائم ویسٹ جائے گا پروگرام بہت سلو ہو جائے گا سو کی بورڈ نارملی کونیکٹ ہوتا ہے مائکرو پروسیسر کے ساتھ تھرو اے کی بورڈ بفر یہ کی بورڈ بفر جو ہے اگین وہی والا کام کر رہا ہے ایک سلو ڈیوائس ہے وہ انفارمیشن جو ہے ایک فاسٹ ڈیوائس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں کریں گے تو جو کی بورڈ سے انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے وہ ہم بفر میں ڈال رہے ہیں جو مائکرو پروسیسر ہے جب بھی اپنے کام سے فارغ ہو گیا لگ سے کچھ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر دی ہیں اب اس نے بفر میں سے پڑھنی انفارمیشن تو it would simply go to the buffer اس میں جو بفر کے آؤٹ پٹ میں جو بھی انفارمیشن پڑی ہوئی وہ پڑھ لے گا پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو بفر ہے اس کے کانٹینٹس اپ ڈیٹ ہوں گے پہلی بائٹ لت سے پڑھ لی جو سیکنڈ بائٹ ہے وہ اس کو موو کر کے بفر کے آؤٹ پٹ پہ آ جانا چاہیے سو so, نیکسٹ جو انفارمیشن سے پڑے گا اگین بفر کے آؤٹ پٹ پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ پڑے گا اسی طرح جو دو بائٹس ہم نے پڑھ لی ہیں لت سے بفر کا سائز ٹین بائٹس کا ہے تو اس میں اب دو بائٹس کی جگہ کریٹ ہو گئی ہے سو کی بورڈ جو ہے مزید دو بائٹ اس میں لکھ سکتا ہے سو بیسکلی بفر کو یوز کرنے کے لیے ہم نے بفر کے ان پٹ کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے بفر کے آؤٹ پٹ کو مانیٹر کرنا ہے کہ کہاں سے ہم نے پڑھنا ہے اور کہاں انفارمیشن ہم نے انٹر کرنی ہے اس سے پہلے کہ بفر کی جو امپلیمنٹیشن ہے یوزنگ شفٹ رجسٹر دو طریقے ہیں بیسکلی ہم شفٹ رجسٹر کے تھرو بھی بفر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور میمری کے تھرو بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر میں جو کی بورڈ بفر ہے وہ میمری کے تھرو امپلیمنٹ کیا ہوا سو بیسکلی ہم دونوں امپلیمنٹیشن کو دیکھیں گے اس سے پہلے کہ ہم دونوں امپلیمنٹیشن دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں ان میں اگر دونوں کا جو ایکسچینج آف ڈاٹا ہے وہ ایک سیم ریٹ پہ ہو تو بفر کی ضرورت نہیں تو وہ آپس میں کیسے کنیکٹ ہوں گی بیسکلی ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا بفر کی ضرورت نہیں ہوگی ایک ڈیوائس جو ہے وہ انفارمیشن پروڈیوس کر رہی ہے اور دوسری جو ڈیوائس ہے وہ انفارمیشن کو کنزیوم کر رہی ہے ان کی آپس میں جو ڈیٹا لائنز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی جو پروڈیوسنگ ڈیوائس ہے جو انفارمیشن کو پروڈیوس کر رہی ہے اس کا رائٹ سگنل ہوگا بیسکلی وہ انفارمیشن لکھ رہی ہے دیٹ مینس وہ انفارمیشن ڈیرا بس پہ پھینک رہی ہے جو کنزیومر ڈیوائس ہے وہ انفارمیشن کو کنزیوم کر رہی ہے یا ریڈ کر رہی ہے سو so, اس کا جو کنٹرول سگنل ہوگا وہ ریڈ پہ ہوگا انفارمیشن جو بھی ڈیرا بس پہ ہوگی وہ ریڈ کر لے گا تو یہ دونوں جو ڈیوائسز ہیں دونوں سیم ریٹ کے ساتھ انفارمیشن جنریٹ کر رہی ہیں کنزیوم کر رہی ہیں اس میں بفر کی ضرورت نہیں ہے آئیے ان بفرس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں with the help of few diagrams پہلے ہم دیکھیں گے uh, دو ڈیوائسز جو کہ سیم ڈیٹا ریٹ پہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اس کے بعد ہم ڈایاگرام دیکھیں گے دو ڈیوائسز جو ڈفرنٹ ڈیٹا ریٹس پہ کمیونیکیٹ uh, کر رہے ہیں جس کی uh, وجہ سے ایک بفر کی ضرورت پڑ رہی ہے اور تیسرے ہم ڈائگرام میں دیکھیں گے کہ انفارمیشن کیسے لکھنی ہے اور کیسے ریڈ کرنی ہے اور جو بفر ہے اس میں کیا چینجز آئیں گے سو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ڈائگرام میں دو ڈیوائسز دکھائی گئی device A and device B جو کہ دونوں ایک ہی ڈیٹا ریٹ پہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ڈیوائس اے جو ہے انفارمیشن پروڈیوس کر رہی ہے اور ڈیوائس بی جو ہے وہ انفارمیشن کو کنزیوم کر رہی ہے دونوں ڈیوائسز ایک ڈیٹا بس کامن ڈیٹا لائنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ڈیوائس اے جو ہے وہ رائٹ right سگنل اس کا انیبل uh, ہے سو دیٹ مینس وہ انفارمیشن ڈیٹا بس پہ لکھ رہی ہے ڈیوائس بی کا جو ریڈ سگنل انیبل ہے سو جو بھی انفارمیشن ڈیٹا بس پہ ہوگی وہ پڑ رہی ہے اس میں بفر کی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ دونوں سیم ڈیٹا ریٹ پہ انفارمیشن انٹرچینج کر رہے ہیں نیکسٹ ڈایا گرام میں دو ڈیوائسز دکھائی گئی ڈیوائس اے اور دوسری ڈیوائس جو ہے ڈیوائس بی ان کے درمیان ایک بفر دکھایا گیا ہے سو بیسکلی ڈیوائس اے جو ہے ڈیوائس بی کے ساتھ جو کمیونیکیشن کر رہی ہے انفارمیشن کو ایکسچینج کر رہی ہے وہ سیم ریٹ پہ نہیں ہے ڈیوائس اے جو ہے ہو سکتا ہے سلو ہو اور ڈیوائس بی فاسٹ ہو یا ڈیوائس اے فاسٹ ہو سکتی ہے ڈیوائس بی سلو ہو سکتی ہے سو ڈیوائس اے جو ہے وہ ڈیٹا پروڈیوس کر رہی ہے پروڈیوس کر کے وہ بفر میں انفارمیشن کو لکھ رہی ہے اسی طرح ڈیوائس بی جو ہے وہ جب بھی انفارمیشن اس نے پڑھنی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ڈیرا بس سے نہیں پڑے گی وہ تھرو دی بفر پڑے گی تیسرے ڈائگرام میں بفر دکھایا گیا کہ جس کی آٹھ لوکیشن ہیں that means eight data value store کر سکتے ہیں سو لوکیشن زیرو سے لوکیشن سیون لوکیشن زیرو جو ہے اس کو بفر ان پٹ ہم کہہ رہے ہیں اور جو لوکیشن سیون ہے اس کو بفر آؤٹ پٹ کر رہے ہیں شروع میں جو پروڈیوسر ڈیوائس ہے وہ انفارمیشن 79103 پانچ ڈیرا ویلیوز ہیں جو کہ جنریٹ کرتی ہیں یہ انفارمیشن اسی سیکوینس میں بفر میں لکھی جائے گی اور اسی سیکوینس میں جو کنزیومر ڈیوائس ہے وہ اس کو پڑے گی جیسے کہ ڈائگرام میں دکھایا گیا بفر آؤٹ پٹ پہ سیون اسٹور ہوا اس کی نیکسٹ لوکیشن پہ نائن اس کے بعد ون اس کے بعد زیرو اور اس کے بعد تھری نیکسٹ اسٹیٹ پہ کنزیومر ڈیوائس جو ہے دو انفارمیشن بائٹ جو ہے پڑھ لیتی دیٹ مینس سیون کو پڑھ لیا اور نائن کو پڑھ لیا بفر میں ون زیرو اور تھری بچ گیا ہے اب ون اور زیرو تھری جو ہے اس کو بفر کے آؤٹ پٹ پہ شفٹ کرنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو کنزیومر ڈیوائس ہے وہ انفارمیشن پڑے تو بفر آؤٹ پٹ پہ اس کو ون ملے تیسری ڈائگرام میں بفر میں مزید کانٹینٹس ایڈ کیے گئے ہیں سو so جو پروڈیوسر ڈیوائس ہے وہ مزید ڈیٹا پروڈیوس کر رہی ہے فائیو سکس ون ٹو یہ اسی سیکوینس میں بفر میں ایڈ ہو گئے ہیں سو so بفر کے پرانے جو کانٹینٹس تھے وہ ون زیرو تھری پڑے ہوئے تھے اس کے بعد چار نیو کانٹینٹس ایڈ کیے گئے فائیو سکس ون ٹو جیسا کہ دکھایا گیا یہ کانٹینٹس جس سیکوینس میں پروڈیوس ہوئے اسی سیکوینس میں بفر میں ایڈ ہوئے اور یہ ایڈ جو ہے پرانے کانٹینٹس کے ساتھ ہوئے جو کنزیومر ڈیوائس ہے وہ پہلے پرانے کانٹینٹس پڑے گی اس کے بعد تین جو پرانے کانٹینٹس پڑھ کے اس کے بعد نئے چار کانٹینٹس پڑے گی ابھی ہم نے کچھ ڈائگرامس دیکھے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے ڈائگرامس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بیسکلی جس سیکوینس میں ہم انفارمیشن بفر میں ڈال رہے ہیں اسی سیکوینس میں انفارمیشن کو پڑھ رہے ہیں so that means first in جو انفارمیشن ہوگی وہی فرسٹ آؤٹ ہوگی so first in first out basically اس سیکوینس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس کے جس سیکوینس کے تھرو ہم انفارمیشن کو رائٹ کر رہے ہیں اور ریڈ کر رہے ہیں اب آئیے بات کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کی جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو first in first out memory ہے یہ اسپیشل ٹائپ کی میموری کہلاتی ہے ایک تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی انسٹرکشنز اس سینس میں اسٹور کر رہے جس طرح ریم کرتی ہے یا کچھ ٹیبل پرماننٹلی اسٹور نہیں کر رہے جس طرح روم کرتی ہے بیسیکلی ایک ٹیمپرری جگہ ہے اور جس میں انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے due to the difference in the speed of the two devices ایک جو طریقہ ہے وہ بیسکلی شفٹ رجسٹرز کی مدد سے ہم بفر کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک آپ سسٹم ڈیجیٹل سسٹم بنا رہے ہیں کسی اپلیکیشن کے لیے تو اس میں you can not afford to have large memory memory basically بہت کم ہوتی ہے اس میں کیونکہ بہت کم انسٹرکشن ہوتی ہیں ادھر اگر آپ نے بفر امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ آپ بیسکلی شفٹ رجسٹر کی مدد سے کریں گے بیسکلی اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ شفٹ رجسٹرز کی مدد سے کیسے کریں گے لیٹس ایزیوم کے ایک ڈیوائس جو ہے وہ فور بیٹ ویلو جنریٹ کر رہی ہے اور دوسری جو ڈیوائس ہے جو کنزیومر ڈیوائس ہے وہ ان فور بیٹ ویلوز کو کنزیوم کر رہی ہے یوز کر رہی ہے سو بیسکلی جو شفٹ جو بفر ہے وہ فور بٹ ویلوز کو اسٹور کرے جو پروڈیوسر ڈیوائس ہے وہ آٹھ ویلوز پروڈیوس uh, کرتی ہے اور جو کنزیومر ڈیوائس ہے وہ بھی آٹھ ویلوز تقریباً کنزیوم کر رہی ہے تو بفر کا جو سائز ہے وہ ایٹ انٹو فور ہونا چاہیے دیٹ مینس ایٹ لوکیشن ہونی چاہیے ہر لوکیشن جو ہے فور بیڈ کو اسٹور کرے جیسے کہ پچھلے ڈائگرامس میں ہم نے دیکھا جب بھی آپ انفارمیشن بفر میں لکھتے ہیں تو اس کو آپ نے شفٹ کر کے بالکل بفر کے آؤٹ پٹ پہ لکھنا ہے جو پہلی انفارمیشن آپ نے لکھی وہ بفر کے آؤٹ پٹ پہ ہوگی نیکسٹ انفارمیشن جو ہوگی نیکسٹ لوکیشن پہ ہوگی اینڈ سو آن جو ہی آپ بفر کے آؤٹ پٹ سے انفارمیشن پڑھ لیتے ہیں تو جو باقی بیچ میں انفارمیشن بچتی ہے اس کو شفٹ کر کے اگین بفر کے آؤٹ پٹ پہ لے کے آنا ہے تاکہ پیچھے اسپیس ویکیٹ ہو جائے اس میں مزید انفارمیشن آپ لکھ سکیں سو شفٹ رجسٹر جب ہوں گے آپ کے پاس چار شفٹ رجسٹر ہوں گے ہر جو شفٹ رجسٹر ہے وہ ایٹ بٹ کا شفٹ رجسٹر ہے چار آپس میں پیرل کونیکٹڈ ہیں so that means four bit at a time shift ہو رہی ہیں سو شروع میں بیسکلی جب پہلی ویلو لکھیں گے شفٹ ایٹ بٹ شفٹ کرے گا تاکہ ان پٹ سے لیفٹ سائڈ سے آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ ویلو کمپلیٹلی شفٹ ہو کے رائٹ پہ آ جائے اس کے بعد نیکسٹ ویلو جو آپ لکھیں گے اگین بفر ان پٹ کو آپ ایزیوم کریں لیفٹ سائڈ پہ ہے تو سیون شفٹ کر کے اس کو سیکنڈ پوزیشن پہ لے جائیں گے اسی طرح تیسری ویلو چھ شفٹ کے بعد تیسری پوزیشن پہ انسون جب کنزیومر ڈیوائس ہے وہ پہلی انفارمیشن پڑے گی بفر آؤٹ پٹ سے تو جو باقی دو ویلوز ہیں ان کو ایک بٹ شفٹ کرنا ہے toward right so basically آپ کے پاس چار شفٹ رجسٹرز ہیں اور آپ کے پاس ایک شفٹ کنٹرول سیکورٹی چاہیے جو انفارمیشن کو شفٹ رائٹ کرے گی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کنزیوم کر رہے ہیں یا پروڈیوس کر رہے ہیں اس شفٹ رجسٹر کے ان پٹ پہ ایک لیچ ہونی چاہیے جہاں انفارمیشن لیچ ہوگی جب تک یہ شفٹ رجسٹر میں اسٹور نہیں ہو جاتی اسی طرح ان شفٹ رجسٹر کے آؤٹ پٹ پہ ایک لیچ ہوگی جہاں پہ یہ انفارمیشن اسٹور ہو جائے گی جو بفر سے ہم پڑھ رہے ہیں جب تک جو کنزیومر ڈیوائس اس کو پڑھ نہ لیں اس طرح مزید آپ کو کنٹرول سگنل چاہیے جو کہ یہ بتائیں گے کہ اب انفارمیشن جو ہے بفر کے آؤٹ پٹ پہ ریڈی ہے کہ نہیں ہے اسی طرح بفر کے ان پٹ میں آپ مزید انفارمیشن لکھ سکتے ہیں کہ نہیں سو لیٹس ڈائگرام جو اس پورے سرکٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے ڈائگرام میں ایک فیفو میمری جو ہے first and first out memory دکھائی گئی جو کہ شفٹ رجسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ ہوئی ہے چار eight bit shift register use کیے ہیں بیسکلی یہ چار بٹ ویلو کو اسٹور کر رہے ہیں اور آٹھ ویلو اسٹور ہو سکتی ہیں ان شفٹ رجسٹر کے ان چاروں شفٹ رجسٹر کے ان پٹ پہ ایک ان پٹ بفر دکھایا گیا بیسکلی ایک لیچ ہے جہاں جو ان کمنگ ڈیٹا ہے وہ ٹیمپرلی اسٹور ہوتا ہے جب تک یہ شفٹ رجسٹر میں اسٹور نہ ہو جائے اسی طرح شفٹ رجسٹر کے آؤٹ پٹ پہ ایک آؤٹ پٹ یا بفر دکھایا گیا جہاں پہ انفارمیشن اسٹور ہوگی یا لچ ہوگی جب تک کنزیومر ڈیوائس اس انفارمیشن کو پڑھ نہ لے نیچے ایک شیفٹ رجسٹر کنٹرول سرکٹری دکھائی گئی ہے جو کہ اس میں ایک کاؤنٹ رکھے گی کہ انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور کتنے بٹ سے شفٹ رائٹ کرنی ہے اسی طرح ان پٹ کنٹرول لاجک دکھایا گیا آؤٹ پٹ کنٹرول لاجک دکھایا گیا ہے آؤٹ پٹ کنٹرول لاجک سے آؤٹ پٹ ریڈی کا سگنل جنریٹ ہو رہا ہے اور ان پٹ کنٹرول لاجک سے ان پٹ ریڈی کا سگنل جنریٹ ہو رہا ہے so basically output control logic جو ہے output ready signal generate کرے گا inform the consumer device that byte یا انفارمیشن جو ہے وہ ریڈی ہے اویلیبل ہے فار ریڈنگ اسی طرح جو ان پٹ کنٹرول لاجک کا ان پٹ ریڈی سگنل جو ہے وہ جو پروڈیوسر ڈیوائس ہے اس کو انفارم کرے گا کہ ان پٹ بفر اویلیبل ہے سو اگر مزید انفارمیشن پروڈیوس ہوئی ہے وہ بفر میں اسٹور کی جا سکتی ہے ابھی ہم نے ڈائگرام میں شفٹ رجسٹر کی امپلیمنٹیشن دیکھی جس کی مدد سے ہم basically first in first of memory کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے بتایا اگر آپ کے پاس ایک آپ ڈیڈیکیٹڈ اپلیکیشن بنا رہے ہیں ایک ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کیا جو کہ ایک اسپیسیفک اپلیکیشن کے لیے جہاں آپ کو لارج بفر نہیں چاہیے تو آپ shift register based buffer use کریں گے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں جیسے ہم نے بات کی تھی کی بورڈ بفر ہے جس میں جو کیز آپ پنچ کرتے ہیں ان کی انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسکلی ان شفٹ رجسٹر کی مدد سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی جو بفر ہے وہ بیسکلی جو آپ کی ریم ہے اس کا ایک پورشن ہم ریزرو کر لیتے ہیں اس کو ہم کلاسیفائی کر لیتے ہیں ایز اے کی بورڈ بفر سو جو ریم ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں بیسکلی اس ایریا کو ہم ایکسس کرنے کے لیے ہمیں دو رجسٹر چاہیے ایک رجسٹر کو کہیں گے بفر آؤٹ پٹ رجسٹر اور ایک رجسٹر کو کہیں گے buffer input register so basically یہ دو رجسٹر ہیں ان میں دو ایڈریسز پڑے ہوں گے وہ جو ہم نے جگہ ریزرو کیے ریم میں جس کو ہم کی بورڈ بفر کہہ رہے ہیں اس کے آؤٹ پٹ کو پوائنٹ کر رہے ہوں گے یا اس کے ان پٹ کو پوائنٹ کر رہے ہوں گے سو بفر کے کانٹینٹس ویری کریں گے جو جو آپ انفارمیشن اس میں ڈال رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو اس کے کانٹینٹس چینج ہو رہے ہیں اس کی لوکیشنس بھی چینج ہو رہی ہیں سو یہ جو دو رجسٹرز ہیں ان کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے وہ ہمیشہ دو لوکیشنز میں پوائنٹ کر رہے ہوں گے بفر کی جہاں سے آپ ڈیٹا پڑھیں گے اور جہاں پہ آپ انفارمیشن لکھیں گے سو بیسکلی دو قسم کے امپلیمنٹیشن ہیں فیفو میموری کی ایک یوزنگ شفٹ رجسٹر دوسری جو کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہے وہ ریم کو ہی یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ جو ہم بات کریں گے last and first out memory basically یہ بھی ایک اسپیشل پرپز میموری ہے اگر آپ اسپیسیفک اپلیکیشن کے لیے امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو شفٹ رجسٹر یوز کریں گے کمپیوٹر میں بھی last and first out memory use ہوتی ہے in the form of a stack stack basically کیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اسٹیک جو ہے اگین ایک جگہ ہم نے میمری میں ریزرو کی ہوئی جس میں ہم ویریبل اسٹور کرتے ہیں آپ کا پروگرام جب ہے کسی سب روٹین کو کال کرتا ہے تو ویریبلس پاس ہوتے ہیں پیرامیٹرز پاس ہوتے ہیں تو وہ انفارمیشن جو ہے کہاں اسٹور ہوتی ہے اسٹیک میں اسٹیک میں جب آپ انفارمیشن ڈالتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں بیسکلی جو فرسٹ انفارمیشن گئی ہوتی ہے وہ لاسٹ میں پڑھتے ہیں کیونکہ اسٹیک کو آپ سمجھیں گے جیسے پلیٹس ہیں کافی ساری وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے پلیٹ نکالنی تو سب سے بعد والی پلیٹ جو سب سے اوپر پڑی اس کو سب سے پہلے پڑھیں گے so last and first out last information جو گئی ہے وہ پہلے پڑھیں گے last time first of memory ہم دو طریقوں سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں طریقے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السلام علیکم